انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا لہذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ